دوستو جس طرح گلاب کی خوشبو کسی اور پھول میں نہیں ہو سکتی بالکل اسی طرح یہ آواز ملکہ ترنم نور جہاں کے گلے کے سوا کسی اور گلے میں نہیں ہو سکتی جس طرح کسی ملک کی شناخت اس کی تہذیب ثقافت اس کا حسن اس کے دریا اس کے مترنم جھرنے ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان کی شناخت کے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں فخر سے کہوں کہ میرے دیس میں ہنستے مسکراتے چہرے ہیں لہلاتی فصلیں ہیں گاتے گنگناتے دریا جھرنے ہیں اور مادام نور جہاں ہیں آج یہ آواز اور شخصیت کا حسن ہمارے پروگرام کی زینت ہے ہم سب کا انتظار ختم ہوا مادام نور جہاں نے ہمیں یہ خوشی بخشی ہے کہ آج آپ تشریف لائی ہیں باقی باتیں میڈم سے آپ سب کے لیے السلام علیکم مادام نور جہاں وعلیکم السلام کیسی ہیں مادام آپ مہربانی شکریہ اللہ کا کرم ہے میڈم بہت دن سے آپ کی تلاش میں تھے ہم لوگ کہ آپ کو میں ایک لفظ چھوٹا سا استعمال کر رہی ہوں کہ پکڑیں <laughs> آپ میری کیوں تلاش میں تھی میں تو ہوں ہی آپ لوگوں کی نہیں آپ ہماری ہیں اسی لیے لیکن ایک چیز ہم نے پائی میڈم کہ آپ نے ہمیں انٹرویو دینے سے انکار کیا ابتدا میں کیوں میں مجبور ہوں شبینہ آپ خود محسوس کریں گی اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ میری پوزیشن ایسی خراب کر دیتے ہیں لوگ کہ میں ایک بات کروں تو لوگ دس باتیں اس کی بنا دیتے ہیں اب جو بھی مجھ سے بڑے بھلی طرح دیکھے میں لوگوں کی اتنی عزت کرتی ہوں مجھے کہا جاتا ہے ہم صحافی ہیں ہم آنا چاہتے ہیں آپ میڈم ہمیں انٹرویو دیں میں سوچتی ہوں کہ میرا وطن ہے میرے پیارے وطن کے پیارے لوگوں کے لیے یہ لکھیں گے اور میرے حالات ان کو بتانا چاہتے ہیں جی جی ضروری بات ہے کہ جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں وہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ نور جہاں کیسے بیٹھتی ہے کیسے اٹھتی ہے کیا پہنتی ہے کیا کھاتی ہے کیسے ریاض کرتی ہے یا اس کی زندگی میں کیا تلخیاں آئی ہیں یا کیا اس نے نشے و فراز جی، زندگی کے دیکھے جی، بہت سارے بہت سے خیالات تصورات ہمارے چاہنے والوں کے پیار کرنے والوں کے دلوں میں سننے والوں کے دلوں میں ہوتے ہیں جی ہاں۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق بلاؤں عزت کروں احساس کروں اور جن کو اپنا بھائی بیٹا سمجھ کر بیان کروں اور وہ اس کے بعد اخبار میں لکھتے ہیں تو جب وہ لوگ اخبار میں لکھتے ہیں تو دس باتیں بڑھا کے لکھتے ہیں جی ہاں۔ اس کا یہ ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست عزیز اقربا جن کے لیے کوئی بیان بھی آتا ہے تو وہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں میں سیدھی بات کرتی ہوں وہ لوگ جسے کہنا چاہیے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے چند باتیں آف دا ریکارڈ ہو جاتی ہیں کہ کوئی دکھ بیان کر دیا وہ لوگ بڑھا کے اتنا لمبا چوڑا جی ہاں۔ کر دیتے ہیں اور حقیقت سے ہٹ جاتے ہٹ جاتے ہیں اس کے بعد مجھے دکھ ہو جاتا ہے جی امیج ہاں۔ خراب ہوتا ہے پبلک میں انسان کا تو میں نے مجبور ہو کر میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گی آپ سے بھی کہا کہ بھائی میں بالکل یقین جانیے میں نے ایک طرح سے تہیا کر لیا تھا کہ میں کوئی انٹرویو اب نہیں دوں گی کیونکہ جسے بھی کچھ کہیں وہ عجیب سے اس کی شکل اختیار کرتے ہیں بہرحال مدم آپ نے جتنا ہمارے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے موسیقی میں اتنے تو سوال شاید میں اس قلیل وقت میں آپ سے نہیں کر سکوں لیکن ایک بات میں آپ سے یہ بھی پوچھ رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ عوام کے آرٹسٹ ہیں اور بہرحال ہم لوگ تو خیر رابطہ ہیں آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچانے والے ہیں آپ ٹی وی پر ابھی حال ہی میں پروگرام کرتی کچھ اس بارے میں بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں کچھ لوگ عجیب عجیب سے بیان دے رہے ہیں کچھ اس بارے میں فرمائے آپ میرا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آ چکے ہیں وہ پہلے دن سے ہی تیرہ اناؤنس تھے جی جو میں تو شاید سمجھتی تھی کہ پانچ چھ کروں گی مگر جیسا مجھے کہا گیا اور کمر آفتاب صاحب ہمارے بڑے پیارے دوستوں میں سے ہیں وہ ہیں رفیق بڑے صاحب ہیں جالندری صاحب ہیں وہ لوگوں نے کہا نہیں نور جہاں تم تیرا پروگرام کرو جیسا کہ ہمارے سیوائی پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ سارے کریں تو میں نے بھی یہی سوچا گو مجھے معلوم تھا کہ اس میں بہت کم وقت مجھے ملے گا اور محنت زیادہ کرنی پڑے گی جی، جی۔ مگر آپ جانتی ہیں جیسا کہ مجھے میرے عوام سے پیار ہے اب یہ نہ آپ سوچیں کہ مجھے صرف عوام پیار کرتا ہے میں آپ کو اندازہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے انسانوں سے کتنی محبت ہے چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں میں بے حد پیار کرتی ہوں انسان کو کہ وہ کتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں مجھے پیار کرتے ہیں تو مجھے کوئی تکبر کی ذرا سی بھی جگہ میرے دل میں میرے دماغ میں نہیں تو میں نے سوچا میں خدمت ہی ہے اور جب کہ جیسا ہی میں نے ٹیلی ویژن پہ پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ایک وہ شخصیت جو مجھے پہلے دن ملی کراچی ہی میں جی، جی۔ شام کے وقت عجیب سا وقت تھا اور مغرب کا وقت کہہ لیجیے جی۔ <clears throat> عجیب ڈپریشن سی تھی مجھ پہ اور وہ ایک محبر اور خاتون مجھے ملی بہت بزرگ اور وہ رو پڑی مجھے دیکھ کر کے دیکھ نور جہاں اگر تم آج نہ ملتی تو شاید میں یہ حسرت لے کے مر گئی ہوتی تمہیں میں بتا نہیں سکتی کہ شاید میں جتنے سال سے جی رہی ہوں اس تمنا میں کہ میں نور جہاں کو دیکھوں تم ٹیلی ویژن پہ ہی بیٹے آ جاتی تو میں دیکھ لیتی اچھا۔ تو کیا تمہیں اپنی زندگی پہ بہت یقین ہے کہ تم پتہ نہیں سینکڑوں سال جیتی رہو گی معلوم میرے جتنی کیسی ایسی ہستیاں ہوں گی میرے جیسی نہ معلوم کتنی عورتیں ہوں گی جو تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں یا ایسے لوگ ہوں گے جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم نور جہاں کو دیکھ سکیں میں تو آج اتفاق سے تمہیں مل لی ہاں۔ جو لوگ نہیں دیکھ پائے ان کی خاطر تم ٹیلی ویژن پہ آؤ اللہ جانے کیوں مجھ پر اثر ہوا اور میں نے تہیا کر لیا کہ میں ضرور آؤں گی جی ان لوگوں کی تو مہربانیاں ہمیشہ مجھ پر ہیں ٹیلی ویژن والوں کی انہوں نے مجھے ہمیشہ پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے جی، جی۔ سو میرا بھی دل چاہا اور میں نے یہ بات مان لی اب رہا قصہ جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جی مجھے پروگرام سے نکال دیا گیا ففٹی ففٹی کا دیکھ کر میں نے برا منایا یوں ہے یہاں وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں ہاں، ہاں۔ میں نے ففٹی ففٹی کے پروگرام کو بڑا انجوائے کیا <clears throat> وہ دونوں آرٹسٹ جنہوں نے میری نقل اتاری وہ میرے بڑے فیوریٹ آرٹسٹ ہیں جن کا نام شہزیبا شہناز ہے ایک اور دوسرے کون ہیں وہ جو رومال ہلا رہے تھے میری میری جگہ وہ جو نقل کر رہے تھے وہ وہاں جو جنہیں جھٹکا لگتا ہے وہ انگلش میوزک گانے بہت مجھے میرے فیوریٹ ہیں اور یہ پروگرام مجھے بڑا پسند ہے میں کہتی ہوں پتہ مجھے پسند بھی کیوں ہے آپ وجہ پوچھیں گے جی جی ضرور پوچھوں گی زندگی میں لوگوں کو اتنی اتنے بوجھ ہیں لوگوں پر کیوں جی میں نے ٹھیک کہا نا اتنی زندگی پہ بوجھ ہے جی ہاں اور سارا وقت انسان اپنے میں اتنا الجھ کے رہ گیا ہے کہ اگر وہ آٹھویں دن بھی انہیں ہنسنا مل جائے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا قیمتی لمحہ ہے وہ لوگ ہنساتے ہیں جی ہاں۔ اور یہ ثواب کا کام ہے کسی کو خوش کرنا مجھے یقین جانی میں نے اپنے پروگرام کی جو نقل دیکھی میں تو ہنس ہنس کے لوٹ گئی اچھا۔ مجھے صرف ان کے ایک لفظ پہ اعتراض تھا کہ وہ جو انہوں نے شاید انہیں بھی معلوم نہ ہو کہ جی وہ ریکارڈ تو نیا لاتے آپ نے تو بھانڈا پھوڑ دیا ہاں۔ یہ بات نہ تو سچی ہے ہاں۔ میں نے ان تیرہ پروگرام میں ففٹی ٹو بونجا سانگس گائے جنہیں کیا کہنا چاہیے باون جی، میں تو <laughs> اچھا ہے ابھی کچھ باتیں پنجابی میں بھی کریں گے ہاں جی کریں گے پمینجا سانگز ففٹی ٹو ہونا پنجابن ہاں، جی۔ ہونا دیکھا جائے ماجے ماجے دی ہے نا میں قصور دی تو پھر اسی طرح یہ جی بس میں نے اتنے گانے گائے اور ساری محنت پہ جیسے لگا کہ کسی نے پانی پھیر دیا اور اسی طرح وہ بات لوگوں نے کچھ اتنی غلط لی ہے کہ اللہ بھلا کرے غلط باتیں کرنے والوں کا کہ نور جہاں کو الگ کر دیا گیا اور ملکہ پکھراج کا سر کا سفر شروع کر دیا حالا میرا ان سے کیا مقابلہ وہ ہماری بزرگ ہیں اور وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہوں گی مگر میں نے ان سے کبھی مقابلہ نہیں کیا اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہوں جی جی میڈم یہ فرمائیے کہ آپ ہاں تو وہ فکرہ تو رہ گیا پورا نا کون سا جو یہ لکھا گیا جب میں نے بھی پڑھا یہ سیٹرڈے جو گزرا ہے جسے میرا لاسٹ پروگرام چل رہا تھا جی۔ تو یہاں مشرق میں اور <clears throat> پہلے مجھے کراچی سے بھی فون آئے کہ جنگ میں ایسا چھپا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں سے میرے بھائی نے بھی مجھے فون کیا کہ اس اس طرح ان لوگوں کو نہیں لکھنا چاہیے اور آپ کا تو یہ تیرواں پروگرام تھا اور یہ کیا <clears throat> جنگ میں ایسی خبر آئی ہے پھر یہاں پر میں نے سیٹرڈے کو مارننگ میں مشرق میں دیکھا جی۔ جنہوں نے لکھا کہ نور جہاں نے نغموں کے پیسے لیے اور جناب وار کے دنوں کے جو کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں آپ ٹیلی ویژن والوں سے ہی دریافت کر سکتی ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی باتیں من گھڑت بے پر کی یہ لوگ اڑاتے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ اتنے یہ بیکار لوگ ہی بیکار باتیں کر سکتے ہیں جی ہاں۔ میں تو ایسا نہ سمجھتی ہوں نہ میرے دل میں ایسی کوئی بات ہے اپنے ملک کے لیے آپ تو محبت سے کر رہی ہیں لوگوں نے یہ ایسا بھی کیا ہے جی۔ جس دن میرا پروگرام لاسٹ ہوا میں نے فون کیا جی ایم صاحب کو کہ یہ تو غلط فہمیاں عجیب سی شروع ہو گئی انہوں نے فرمایا کہ میں اس پروگرام سے پہلے اس کو کلیئر کروں گا نور جہاں یہ بہت زیادتی کی گئی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے اتنا تعاون ہمارے ساتھ ہے پھر آپ نے میرا پروگرام لاسٹ دیکھا سر جی ہاں میڈم بالکل سیٹرڈے کو جی جی آپ نے خود سنا ہوگا جی ہاں بالکل انہوں نے کتنی مہربانی اور شفقت سے محبت سے میرے پروگرام کا جتنی میں نے محنت کی ہے ان اس کو مانا اور یہ بھی فرمایا کہ میں سمجھتی ہوں ٹیلی ویژن میں یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے کسی آرٹسٹ کا شکریہ ادا کیا ہو وہ لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے آفر ہے آگے تیرہ پروگرام کی مگر <clears throat> ابھی چونکہ میں کافی محنت کر چکی ہوں جی۔ میں انشاءاللہ جیسے مجھے وقت ملا میں اس سے زیادہ محنت کر کے پھر پروگرام کروں گی کیونکہ مجھے اپنے عوام سے پیار ہے جی۔ ان باتوں سے شبینہ میں اپنے عوام کی محبت کو کم نہیں کر سکتی جی۔ چاہے لاکھ میرے لیے جھوٹی سچی باتیں اخبار والے لکھتے رہیں مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اخبار والے بھی میرے خلاف نہیں ہے چند ایک لوگ ایسے ہیں شر پسند جو غلط باتیں ان تک پہنچاتے ہیں اور جیسے کہ آپ مجھ سے فرما رہی تھیں کہ بھئی اخبار میں آپ کے لیے کیوں ایسی باتیں آتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اخبار والوں سے بھی میرا کوئی ذاتی اناد نہیں میں سمجھتی ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو محض یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام ہی صرف برائی ہوگا بیکار ہوں گے تو ویسے جہاں کچھ لوگوں کی ذہنیت مادام اس ٹائپ کی ہوتی ہے ہاں۔ بہرحال ان سے تو آپ بھی مجبور ہیں ہم بھی یہ فرمائیے کہ آپ کتنی بڑی تھی جب آپ نے پہلا گانا گایا چھ برس کی عمر میں فلم میں جی, جی، چھ برس کی تھی اچھا۔ کلکٹا میں اچھا اچھا اور کس عمر میں کیمرے کے سامنے آئی اسی دن چھ برس کی عمر میں جی ہاں وہاں شوٹنگ ہو رہی تھی جی کلکٹا میں ہاں۔ <clears throat> کجن بی بی تھی وہاں جیسا میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا جی جی ایک پروگرام میں جی۔ کجن بی بی تھی وہاں اختری بائی تھی اور سیٹ سکھلال کیا سکھلال کرنانی وہاں جی۔ وہ لوگ تھے اور یہ فلم کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا تو میں بھی وہاں گئی آپ کسی پلاننگ کے تحت مطلب گئی تھی ہمارے سب میرے والدین بھائی بہن سب ہم لوگ ادھر چلے گئے تھے کیلکٹا میں اچھا، اچھا۔ تو میری بڑی سسٹر کو فلم میں لیا گیا میں بھی سٹوڈیو چلی گئی میں چھ برس کی تھی تو کجن بی بی کو میں وہ بے اولاد تھی انہوں نے مجھے پھر بیٹی بنا لیا اور میں شوٹنگ میں گئی رات کو تو بس بچی تھی سو گئی ایک جگہ انہوں نے کہا بیٹے تم اٹھ کے گانا گاؤ تو میں نے پہلی بار گایا لگ جا پتن چنا دا اور انہوں نے وہ کیمرہ چلوا دیا لائٹ ڈال کے مجھ پہ اور پہلا دن وہی تھا اداکاری اور گلوکاری کا <laughs> میڈم آج آپ شہرت کے جس مقام پر ہیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنی بڑی آرٹسٹ بن جائیں گی نہیں شبینہ یہ تو اللہ کو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے انسان میں سمجھتی ہوں مجھے گانے کا شروع سے شوق ہے گانے کے لیے میں جب کچھ بھی نہیں جانتی تھی جی جی تو گانے کو گانا جانتی تھی سر سے میری مس شروع سے ہے اور جیسے پتہ نہیں میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے بچپن سے گانے کے ساتھ کیوں اتنی وابستگی میری روح کو اوڑھنا بچھونا آپ کا سر ہے پتہ نہیں کیوں مجھے معلوم نہیں مادم آپ کو ملکہ ترنم کا خطاب ملا یہ کس سن میں ملا کس نے دیا تھا آپ کو میری شادی ہوئی بامبے میں جی یہ میں نے پکچر میں کام کیا تھا زینت میں جی اس وقت مجھے میں نے گایا تھا بلبلو مترویہ تو مجھے اس کا ملکہ ترنم کا خطاب وہاں پر اس پکچر میں بھی مجھے ایکٹنگ کا بھی انعام ملا تھا اچھا، یہ خطاب آپ کو جب ملا تھا جی، اس گانے پر جی ہاں اچھا آپ مادہ اداکاری سے خاصی مطلب طویل عرصے تک وابستہ رہی پھر آپ نے ترک کیوں کی اداکاری ایک وقت ایسا آتا <laughs> میں نے شادی کی ہے اجاز دورانی صاحب سے جی یہ جن میری بیٹیاں جو آپ دیکھ جی جی بیٹھی ہیں تو جی ہاں بائیس برس بیشتر جی حالانکہ لوگ کہتے ہیں مجھے اس وقت کام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور جیسا کہ آرٹسٹ کو ہونا چاہیے سلم ہو گئی اور ایکٹنگ بہت اچھی کرنے لگی لاسٹ پکچریں میری کوئل اور مرزا غالب ہیں جی جو لوگوں نے دیکھی ہیں اور اس وقت میں نے کام چھوڑ دیا اور میں میں نے محسوس کیا کہ ایک وقت فلم میں کام اور شادی شادی دو اچھا۔ چیزیں نہیں چل سکتی اچھا۔ گھر کو وقت نہیں دے سکتے زیادہ صبح جانا شام کو آنا تو پھر میں نے گانا میں چھوڑ نہیں سکتی تھی تو وہ مان گئے اعجاز صاحب اچھا آپ گانا نہ چھوڑے گاتی رہے مگر فلم کا کام چھوڑ دیا اچھا، اور وہ پتھان ہے انہیں غیرت بھی تھی کہ بھئی کام نہ کرو <laughs> کیونکہ ہیروئن کو اکثر گلے لگنا پڑتا ہے <laughs> کہتے تھے کام نہیں کرنا فلم میں ہم کریں گے تم نہ کرو ہم نے کہا اچھا جی آپ لگتے رہے ہم برداشت کریں <laughs> اچھا مانا آپ نے تو پاکستان کے ہمارے سبھی ذہین موسیقاروں کی طرز گائی ہیں آپ کی کوئی ذاتی پسند ہے کس سلسلے میں ذاتی پسند آپ کے پسندیدہ موسیقار سے میری موسیقار سبھی اچھے ہیں جی یہ تو کوئی ایسا <clears throat> سوال نہیں جو میں موسیقار ایک کا کہہ دوں سبھی اچھے ہیں اچھا میڈم ابھی جو آپ نے تازہ تر گیت غزلیں ہم لوگوں کو دیے ہیں ان میں سے آپ کا ایک نغمہ ہے سر سنگیت کی جوگن بن کے جی ہاں تو یہ عبداللہ عبداللہ صاحب صاحب کا ہے ہے اچھا یہ ٹیون کی آپ فرمائیں تو ہم یہ سنوائیں ہاں ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے میڈم آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی موسیقار جب طرز سناتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی انہیں یہ بات اللہ کا کرم ہے ایسا ہوتا ہے نہ معلوم یاد ہو جاتی بس حساب کتاب اور یہ سمجھ لیجئے کوئی بزنس کی بات ہو تو بڑی کن ذہن ہوں اچھا۔ کچھ نہیں سمجھ میں آتا بخدا یقین کیجئے کوئی حساب کتاب ایسا ہو کہ جس میں پیسہ انوالو ہو یا بزنس ہو وہ میرے مہینوں سالوں سمجھ میں نہیں آیا مگر یہ گانا تو ایک منٹ سے دوسرے منٹ پتہ نہیں کیوں مجھے یاد ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسا میں نے پہلے گایا ہوا ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے اللہ ماشاء اللہ آپ نے گایا بھی اتنا ہے کہ <laughs> ظاہر اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے <laughs> نہیں نہیں اچھا میڈم گانے کے ساتھ ایکسپریشن بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ کے گانے کی خصوصیت ہے کہ آپ اس کو بڑے بھرپور ادائیگی کے ساتھ گاتی ہیں تو یہ اضافہ آپ اپنی طرف سے کرتی ہیں یا جو موسیقار صاحب بناتے ہیں طرز وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ کو یہ بھی اللہ کی دینی سمجھیے کیوں <clears throat> کہ جو بناتے ہیں یقیناً وہ کچھ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہوں گے مگر آرٹسٹ میں بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے شبینہ کہ وہ اپنے آپ کو اس میں سما دے اس کے الفاظ کو سوچے اس دھن کا موڈ دیکھے اس راگ کے اتار چڑھاؤ کو جی۔ پہچانے جی۔ اور پھر اپنے آپ کو اس میں سما کے سوچے کہ جس لڑکی پہ یہ وقت یا یہ گھڑی گزر رہی ہے وہ کیسے اس کو محسوس کرے گی تو خود بخود آپ اسی جذبات میں گائیں گی مدم گانے میں تفریح تباہ کے علاوہ فن کی بھی خاصی بھرپور جھلک ہوتی ہے فلمی گانے میں آپ کو فنکارانہ استادی دکھانے کا کتنا موقع ملتا ہے دیکھیے کلاسیکل کی جیسے میں نے تعلیم پائی شروع سے جی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو ہم لوگ نہیں پوری کلاسیکل کی اس پہ خوبیاں دکھا سکتے مگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کی تعلیم کلاسیکل صحیح ہوئی ہے اور بنیاد پختہ ہے تو یہ جو نیم کلاسیکل اور اور فلمی گانے یہ سب ٹھومریاں غزلیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ بنیاد پکی جی۔ ہو جانی چاہیے نا تو پھر آپ چاہے جتنی منزلیں اس پہ بنا لیں اور اگر بنیاد صحیح نہیں صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب آپ نے ایک غزل گائی تھی آشیانے کی بات کرتے ہو ہاں۔ بہت ڈوب کے گائی ہوئی چیز آپ کو پسند ہے ذاتی بہت <clears throat> بہت پسند ہے اور وہ تو ٹیون بھی ایک منٹ میں بنی تھی اچھا ہاں، میں کوئی قطر جی۔ میں اسٹیج پہ جی جی میں اسٹیج پہ تھی تو مجھے لکھ کر یہ غزل آئی پبلک میں سے تو وہیں بنا دی گئی اور تصدق صاحب نے بنائی میرے ساتھ تھے اچھا، اچھا۔ اسٹیج پہ انہوں نے دھن چھیڑی اور ذرا سا مجھے آسرا دیا کہ یوں کہیے دیکھا جائے تو انہی کی دھن ہے مگر وہ اس وقت یوں گا دینا بڑا کام تھا اور مجھے غزل پسند آ گئی اسٹیج پہ پڑھ کے کہ بہت خوبصورت غزل ہے پھر میں نے وہیں پبلک کو سنائی اور بعد میں میں اسی ٹیون پہ پکی ہو گئی کہ یہ ٹیون تو بہت اچھی ہے اچھا میڈم آپ نے فلم کے لیے خاصے عرصے تک گایا زیادہ تو آپ نے فلم کے لیے گایا اب کچھ عرصے سے آپ غیر فلمی کو بھی نواز رہی ہیں تو آپ کو خود زیادہ لطف کس میں آیا اتنے عرصے آپ نے فلم کے لیے بھی گایا تو غزل بھی اب گا رہی ہیں ہاں۔ اب کیسا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے غزلوں میں بہت مزہ آتا ہے اور میں غزلیں میں اس لیے بھی گا رہی ہوں اور میں نے اپنے پروگرام میں ٹی وی کے پروگراموں میں غزلیں زیادہ گائی ہیں جو نظر بھائی نے بنائی ہاں۔ اور <clears throat> ایک آدھ میں نے بھی بنائی ہے جس پہ میں نہیں پسند کرتی کہ اپنا نام دوں ہاں۔ تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں غزلوں کو اور خاص کر جو نظر بھائی نے اب یہ اس کا غزل کا ٹرینڈ بدل دیا ہے جی ہے ہاں، وہ مجھے بہت پسند ورنہ یوں محسوس ہوتا تھا خیر مہندی حسن تو صدیوں ایسے پیدا نہیں ہوتے سر والے لوگ ان کی تو غزل اناؤنس ہو تو دل کو ٹھنڈک پڑتی ہے مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی غزل اب اناؤنس ہوئی تو لگتا ہے کہ اب یہ جیسے ہمارے غلام علی ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے نا غزل شروع ہوئی تو اب یہ جی اللہ اس غزل کو ختم کرے گا تو غزل کا ایک سا اور بڑا بھیانک سا تصور جیسے پیدا ہو جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں میں پہلے کر چکی ہوں جی، جی۔ کہ میں مہندی حسن یا غلام علی کے لیے نہیں کہہ رہی جی، ماشاء اللہ یہ تو بڑے فنکار لوگ ہیں مگر جہاں تک یہ کہ میں نے چاہا ہے کہ غزل کا ایک نیا روپ دنیا کو دکھایا جائے پبلک کو جو کوشش کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے کیا بھی ہے اور انشاءاللہ میرے لانگ پلے ریکارڈ بن رہی ہیں بن رہے جی جی ان میں میں انشاءاللہ اور پیش کروں گی اور اس لیے مجھے غزلوں سے بہت رغبت ہے کہ ان سے اس میں نئے انداز کے بول آتے ہیں جی جس کو پبلک انجوائے کرے جی ہاں، شاعری کا ایک بڑا مفہوم ملتا ہے بڑا مفہوم ملتا جی ہاں۔ ہے اچھا مادام کبھی یہ ہوا کہ آپ نے تو خیر جو کچھ گایا ہے وہ سبھی اچھا ہے کوئی گانا جو آپ کی اپنے جی کو لگا ہو کر کے <laughs> <laughs> تو وہ کسی دوسری ہیروئن پر بھی تھا میں نے سینے لگ جا کر کے تو وہ کسی دوسری ہیروئن پہ جب آپ پکچرائز کیا ہوا دیکھتی ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ خود آپ پرفارم کر رہی ہوتی ہیں اس کی جگہ دیکھیے گانے کو پکچرائز کرانا میرے لیے تو آسان ہے کیونکہ میں نے گایا ہوتا ہے اور مجھے اس کے جذبات کا پورا پورا احساس ہوتا ہے جی ہاں جی۔ مگر جو لڑکی جس پہ پکچرائز ہوتا ہے پتہ نہیں اگر تو وہ ایکسپریشن لیس فیس رکھیں ہاں۔ تو ضرور مجھے دکھ ہوتا جی، میرا گانا ہماری سبیہ خانم اللہ انہیں زندگی دے جسے ہم پیار سے بلو کہا کرتے ہیں آج کافی سالوں سے وہ مجھے بہت پیاری ہیں وہ مجھ پر گانا وہ میرا گانا جو اپنے آپ پہ پکچرائز کراتی تھی ہاں۔ بے حد خوبصورت جی ہاں۔ میں مطمئن ہو جاتی تھی مگر اس کے بعد بہت کم ایسا وقت آیا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ بھی میرا گانا کسی لڑکی پہ ٹھیک پکچرائز ہاں۔ ہوا کیونکہ جو میں چاہتی ہوں وہ اتنے ڈوب کر اس میں نہیں فیس پہ ایکسپریشن نہیں لاتی آپ کو یقینی دکھ ہوتا ہاں بہت دکھ ہوتا ہے ساری محنت سے گاتی ہیں ویسے سب ہیروئنیں ضرور میرے پیچھے تو بڑھ جائیں گی میرا کڑی پٹھا بان آ گئی پتر میں مروا میرا پیڑا گھر کر کے جانا شبینا نے اچھا مادم یہ فرمائیے کیا چاہتی ہو پہلے یہ بتاؤ سارے میوزک ڈائریکٹروں کو مجھ سے ناراض کرنا چاہتی نہیں میڈم میں میں یہ چاہتی ہوں کہ ساری غلط فہمیاں خدا کرے میرے انٹرویو کے ذریعے سے دور ہو جائیں میں سب کو پیار کرتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے فن میں اور ترقی ہو جی، اگر لڑکیاں کام کرتی ہیں تو ان میں اور جذبہ پیدا ہو کہ وہ اچھا کریں اگر سنگر آتے ہیں تو اللہ کرے لڑکے لڑکیاں اور شوق پیدا کریں کہ وہ اس کو بڑھائیں اس علم کو نہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اب ہم نے ہمارے دس گانے ہٹ ہو گئے اور بس جی اب ہمیں زندگی میں سب کچھ مل گیا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں گانے ہٹ کیے مگر آج تک یقین کرو شبینہ میں اپنے فن سے مطمئن نہیں میں یہی چاہتی ہوں یا اللہ تو میری عزت رکھ اور میں اس سے اچھا گانے کی کوشش کروں میڈم اسی سے میرے ذہن میں اس وقت بات آئی آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ پوچھ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں نے آپ پہ یہ بھی الزام لگایا کہ آپ نئے آنے والوں کو گانے نہیں دیتی اچھا کس کس کا گانا میں نے بند کر دیا ذرا بیان تو کر <laughs> ہاں، یہ اس کی بھی وضاحت آپ لوگ یہاں کے سنگروں سے پوچھیے ہاں کچھ لوگوں نے ہیں ہاں ناز ہیں مجھے بہت پیار کرتی ہیں بلکہ کہتی ہیں میں آپ کی پہلی شاگرد آپ میری استاد ہیں میں پہلی شاگردوں میں سے ہوں اور میں نہ شاگردی کرواتی ہوں نہ ہاں۔ مجھے شوق ہے جی، جی۔ کہ لوگ میرے شاگرد بنے میرے پاس اپنا ہی وقت نہیں میرے بچوں کے لیے میرے پاس اتنا میں وقت نکالتی ہوں گھر کے لیے جیسا آپ دیکھ رہی ہیں جی ہاں، بالکل میں گھریلو عورت ہوں اور مجھے گھر کی دیواروں سے پیار ہے اپنے بچوں سے پیار ہے <clears throat> میں بالکل تسنو پسند نہیں نہ مجھے تسنو پسند لوگ نہ مجھے تسنو والے لوگ پسند ہیں مادام آپ نے بھی اپنے گھر کی بچوں کی بات کی آپ کی زندگی میں بہت سی وابستگیاں نظر آتی ہیں آپ نے بہت سے عشق کیے ہیں پہلا عشق آپ کا اپنے وطن سے ہے جس کا ثبوت آپ کے وہ قومی نغمے ہیں جسے آج سارا وطن گاتا ہے دوسرا عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیا ہے جس کا ثبوت آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہے تیسرا عشق آپ نے اپنے فن سے کیا ہے جس کا ثبوت آپ کے لاکھوں نغمے ہیں چوتھا عشق آپ کا اپنی شخصیت سے ہے تو میں ان تمام پر بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنے سنوالوں کی دلچسپی کے لیے پہلے ہی فرمائے مادام کہ آپ نے پینسٹھ کی جنگ میں قومی نغمے جب ریکارڈ کرا اس وقت آپ کی بچیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں اور کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ انہیں تنہا گھر پہ چھوڑ جاتی تھیں اور اس وقت آپ نے کس لگن سے ریکارڈنگز کرائی ہیں کچھ اس کے بارے میں آپ تفصیل فرمائیں وہ تو ایک وقت ایسا تھا شبینہ کہ آپ نے عجیب ہی <clears throat> ایک موضوع چھیڑ دیا اس وقت آپ جانتی ہیں جیسے کہ میں ایک ماں ہوں اور بہت اچھی ماں ہوں تو میں سمجھتی تھی جتنے بھی سے جنگ پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے اپنے بیٹے ہیں اور میری اولاد ہیں تو نہ میں اندھیرا دیکھتی تھی نہ سویرا دیکھتی تھی بس یہی دھن تھی کہ میں بس ریڈیو اسٹیشن پہ بیٹھی رہوں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے سب دھنیں میری ہیں اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے پہلے میں روتی رہتی تھی پھر میں گاتی تھی وہاں ڈھونڈے سے کوئی میزیشن نہیں ملتے تھے چند ایک لوگ تھے گنتی کے جنہیں میں گن سکتی ہوں انگلیوں پہ محمد علی منو جنہوں نے ابھی بھی ٹیلی ویژن پہ بھی گانے دیے اور صابر ہمارے جو طبلہ نواز تھے یا سارنگی نواز تھے نام لیجئے نا ناظم صاحب جی ہاں سارنگی پہ وہ تھے گنتی کے لوگ سنگتور پہ تھے ایک مبارک ہاں۔ جو میں نے انہیں ریڈیو اسٹیشن پہ میں پہلی بار لائی اور میرا خیال اس سے پہلے ریڈیو اسٹیشن پہ بھی کسی نے بجایا ہی نہیں تھا ہاں، ہاں۔ متعارف ہی میں نے کروایا جی۔ اور جی اسی طرح دیکھ لیجئے <clears throat> آرٹسٹ بھی میرا خیال دنوں میں کوئی بھی نہیں تھے سوائے میرے میں ہی آتی تھی اور دن رات صبح سے رات تک گاتی رہتی تھی پاگلوں کی طرح پہلے روتی تھی پھر گاتی تھی کمال ہی وہ دن تھے اور ساری دھنے یہ پتر ہٹان تے نہیں وکدے میرے اڈھول سپائیا کرنیل نہیں جرنیل نہیں اور اے وطن کے سجیلے جوانوں یہ وطن کے سجیلے جوانوں بی بی اس سے چھے مہینے پہلے ریکارڈ ہوا تھا جی، جی۔ جو شہریار صاحب کی دھن تھی اچھا، یہ اچھا۔ میری دھن نہیں تھی اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایسا یہ ترانہ گوایا مجھ سے کہ اللہ نے ان کی سن لی اور چھے مہینے بعد ہی وار ہو گئی <laughs> ایسی وہ خیر ان دنوں میں اس سے چھ مہینے پہلے انہوں نے گوایا مجھے اس کے بعد وار ہوئی اور میں تنہا اور میری تین بیٹیاں تنہا تھیں تین بیٹیاں جن میں ایک دو سال کی تھی ایک تین سال کی اور ایک دس برس کی یہ ہما میری بیٹی جو جی، جی۔ آپ نے دیکھی ہے یہ دس برس والی بیٹی ان دو بیٹیوں کو سنبھالتی تھی اور میں صبح جاتی تھی نو بجے اور رات کو نو دس بجے ریکارڈ کرا کے نہیں ہاں ایک میرا سونا شہر قصور نہیں ہاں، ہاں۔ اور اس میں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو جی، جی۔ یہ ساری دھنے میری ہیں اور یہ جو پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی میں نے گایا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان یہ بھی یہ ساری دھنے میری ہیں جی تو اسی طرح وہ جذبہ ہی کچھ ایسا تھا یہ فرمائی کہ بچے آپ کے ماشاءاللہ کتنے ہیں میرے خیر سے دو بیٹے چار بیٹیاں آپ چاہتی کسی زیادہ ہیں اب میں میں آپ بچوں لڑائی کراؤں سب بچیاں مجھ سے لڑتی ہیں کہ آپ بڑے بھیا کو چاہتی ہیں اچھا۔ اکبر بھائی کو زیادہ پیار کرتی ہیں جنہیں آپ ابھی ملی ہیں جی جی تو وہ کہتی رہتی ہیں بس اب بھیا جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ مان جاتی ہیں میں بارہا سوچ چکی کہ یہ لڑکا جب آتا ہے میں محسوس کرتی ہوں میں باتیں بھول جاتی ہوں جب اکبر کو دیکھتی ہوں نا کئی کام باقی ہوتے ہیں کہ اکبر میں یہ کام کرنا ہے ان کے ٹیلی فون کرتی ہوں جلدی آؤ آؤ میں یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو جب وہ آتے ہیں میں چھ کام بتانا تو دو یاد رہتے ہیں بھول ہی جاتی ہوں اور پھر وہ گپے شپے کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر فون کرتی ہوں ارے میاں یہ بھی رہ گیا کہتے ہاں۔ ماں جان آپ پہلے تو بتاتی نہیں <laughs> وہ میں نے کہا نا کہ عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیے ہیں واقعی ہاں، یہ صحیح ہے بی بی ہاں، تو کچھ بھی نہیں ملتا <laughs> کچھ اندازہ ہے کتنی نقم گالی ہوں گے شبینہ ہزاروں کی تعداد میں گئے یاد بھی نہیں آپ اتنی مصروف آرٹسٹ ہیں اور گھر بھی ہے آپ کا آپ کی میں نے شخصیت کی بات کی تھی جو اتنی دلکش شخصیت ہے آپ کی اس کا کچھ راز بتائیں دلکش کیا مطلب اتنی خوبصورت شخصیت آپ کی <laughs> کتنا وقت دیتی ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو یہ میرے بچوں سے پوچھئے یہ چھوٹی بیٹی میرے پاس بیٹھی جو ان سے پوچھے میں کیا کرتی ہوں آئیے بیٹے ذرا میں تو جیسے سو جاؤں ویسے ہی سوچا <laughs> لوگ سمجھتے ہیں کہ میں رات کو پتہ نہیں کتنا منہ کو صاف کرتی ہوں گی اور اللہ جانے کیا کیا لگاتی ہوں گی یہ میری بچی میرے ساتھ <laughs> رہتی ہے میں تو میں پہلے عرض کر چکی ہوں یہ سب خدا داد چیزیں ہوتی ہیں ان سے کچھ کچھ آپ کی ذاتی کوئی کاوش نہیں ہے نہیں نہیں ذاتی کاوش کی بھی جائے نا تو آپ بدل نہیں سکتے اپنی حیت کو اپنی چہرے کی جو آپ میرا خیال ہے سب سے ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی <clears throat> سب سے اچھی بات ہے اپنے چہرے کو پر رونق رکھنے کے لیے ینگ دکھنے کے لیے خوبصورت دکھنے کے لیے کہ آپ اپنے ضمیر کی ملامت نہ لیں واہ کیا جب ضمیر کی لانت پڑے گی تو کسی کا بھی چہرہ جو ہے وہ پر رونق جی ہاں۔ چہرہ نہیں رہتا وہ ایک ملامت کا وہ ہے سے جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا وقت دے اور آپ نیکی کر گزریں تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ میں خون پیدا ہو رہا ہے واہ میڈم تو میں سمجھتی ہوں جہاں تک اگر میں کسی کا بھلا نہیں کر سکی شبینہ میں نے کسی کا برا بھی نہیں کیا بے شک تو میرا خیال ہے this is the reason of good looking ہونے کا <laughs> <laughs> بڑے شوق سے میں لکھوں جانی آپ بتا دیجئے بھائی ممی اچھا ساری ہنڈیا میں سب چیزیں ڈال دیتی ہیں پھر ہم سیکھتے تمہیں میں بتا رہی ہاں، تھی بتا ایک منٹ ذرا بیٹا آپ مدم آپ کی صاحبزادی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں چھوٹی تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ چہرے پہ کیا لگاتی ہیں اچھا۔ آپ نہیں بتا رہی ہیں ہاں بیٹا نازیہ رات کو تو کچھ نہیں لگاتی ہاں۔ منہ بھی نہیں دھوتی رات کو سوتے ہوئے سو جاتی ہاں صبح اٹھ کے بس ہوتی ابھی تو آپ کہہ رہی تھی ماما ہلدی لگاتی ہیں <laughs> نمک مرچ بھی لگا لیتی ہے <laughs> اچھا کھانا کس کے ہاتھ کا پکا کھاتی ہیں ممی رات تک پکاتی ہیں ممی پکاتی ہیں آپ کو کچھ آتا پکانا ممی نے بھجیا سکھائی بھجیا سکھائی ہے اور کیا کیا آتا ہے کیما سیکھا تھا بھول گیا بھول گیا <laughs> اور اپنے کپڑے اپنے خود ٹھیک کرتی ہیں بستر اپنا کمرہ کمرہ تو میرے ممی کے ساتھ ہی ہے اچھا تو اسکول سے آنے کے بعد ٹھیک کرتی ہوں کیونکہ ممی دیر سے اٹھتی ہے چھوٹی بیٹی ہوئی نا اچھا بیٹا شکریہ مادام اب یہ فرمائے ذرا سا کچھ آتے ہیں شعر و شاعری پہ آپ نے تو بڑے سلیکٹو کلام گائے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اس میں آپ کی بڑی اعلیٰ پسند ہوگی جیسا آپ کا ذوق ہے آپ نے پڑھا کچھ اپنے دیس کے شاعروں کو ہاں مجھے شعر و شاعری سے بس شوق ہے شکر الحمدللہ مجھے سمجھ ہے شعر سوچ سکتی ہوں سمجھ سکتی ہوں گا سکتی ہوں اتنا آپ کے پسندیدہ شاعر نہیں ہے کم نہیں ہے بہت ہے میڈم ہم بات کر رہے تھے شاعری کی تو پڑھتی ہیں کبھی فرصت ملتی ہے تو شاعری فرصت کم ملتی ہے ظاہر ہے وہ تو آپ کی جی۔ مصروفیت سے ظاہر ہے اچھا میڈم یہ فرمائیے کہ موسیقار جب کوئی دھن بناتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک فریم ہوتا ہے آپ کے گلے میں قدرت نے تو بہت موتی رکھے ہیں سچے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی موسیقار نے آپ کو کوئی طرز دی ہو ان کے ذہن میں جو چیز ہو آپ اپنے گلے سے وہ جگہیں نہ لگا پائی ہوں کبھی ایسا ہوا آج تک تو نہیں ہوا اللہ کی مہربانی رہی ہمیشہ اچھا، کبھی نہیں ہوا اچھا کوئی نغمہ ایسا جو آپ کو خود گانے میں مشکل لگا ہو میں وہی عرض کروں گی نا اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر کبھی مجھے کبھی کوئی گانا مشکل نہیں لگا اچھا یہیں پر کوئی آپ اپنی غزل کو نغمہ فرمائیں جو ہم آپ کی طرف سے سنوائیں یہ مجھے غزلیں جو ابھی میں نے ٹی وی پہ گائی ہیں بہت پسند ہیں جب سے یہ جان ہزی وقف عالام ہوئی یہ بھی میں نے گائی تھی نا جب سے یہ جان عظیم وقف عالم ہوئی وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی یہ بھی مجھے پسند ہے اور یہ دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم ضیاء جالندری صاحب نے جو لکھی پہلی تو <clears throat> ترمزی صاحب کی ہے جی جی جی رضی ترمزی صاحب جی۔ کی دوسری یہ ہے دل دل ہی دل میں سلگ کے بجھے ہم اور سہے غم دور ہی دور یہ بھی اور پچھلی دفعہ اور پروگراموں میں میں نے غزلیں گائیں چھوڑا تم نے ساتھ ہمارا جواب دو یہ بھی اچھی تھی اور غزل میں نے تو غزلیں بے شمار کا ڈالی ہیں ان پروگراموں میں ہاں کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو استاد قمر جلالوی کی اور ایک اور تھی ان کی گائی قمر جلالوی کی مجھے سو ذہن میں نہیں آ رہی کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو نہیں ایک اور گائی یہ ہے آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا اس کی بھی بڑی خوبصورت خوبصورت دھونے یہ ہم آپ کی طرف سے مادام سنواتے ہیں میڈم جب آپ باہر کے ملکوں میں تشریف لے جاتی ہیں فنکشن کرنے تو آپ کی شخصیت اس وقت ملک کے سفیر کسی ہوتی ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ مادام نور جہاں باہر کے ملک فلاں گئیں تو انہوں نے وہاں عین وقت پر گانے سے انکار کر دیا یہ سب گپ ہے ایسے فنکشن خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں نہیں ایسی باتیں کرتی یہ تو میرا خیال ہے ٹی وی پہ میرا پہلا پروگرام جو آیا تھا یادش بخیر اس میں بھی دلدار بھٹی صاحب نے سوال کیا جو میرا خیال ہے بہت اچھی طرح سارے عوام کو پتہ چل گیا کہ دعوت پہ بلایا اور ٹکٹس دی ہیں اور گانے کے لیے اس میں میرے ملک کا بھی نام تباہ ہوتا تھا لہٰذا میں اپنے ایک اصول کی مالک ہوں اور میں کسی قیمت پر اپنے اصول نہ بیچتی ہوں اور نہ اپنے فرائض کو بھولتی ہوں میں باہر جاتی ہوں جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک سفیر جیسی میری پوزیشن ہوتی ہے تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ میں چند لوگ یہ ضرور میں کہوں گی کہ باہر ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے بے عزت کیا جائے یا اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں حرکتیں مثلا ٹورنٹو میں مجھ سے ٹورنٹو میں ٹورنٹو ہی میں کہنا ہے ہاں جی ایک سیکنڈ بیٹے ٹھہر جائے ٹورنٹو میں میں نے شو کیا اور ملنے والے تھے اور میرے جو سپانسر تھے انہوں نے چیک ان کا قبول نہ کیا لہٰذا میں نے اپنی ذمہ واری پہ کافی قیمت کا وہ چیک تھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ چیک لے لیں میں اس کے ذمہ وار ہوں یہ لوگ آپ کو پے کر دیں گے اور شو کر دیا گیا دوسرے دن ان لوگوں نے میری یہ عزت رکھی کہ اسٹاپ پیمنٹ کروا دی تو ایسے ایسے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں نا باہر ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسے تو نہیں ہوتے مگر یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور جن کے ساتھ ایسے تنازع ہو جائیں پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یوں کیا یوں کیا جی ہاں۔ بدنامیاں جھوٹ موٹ کی کرتے ہیں یہ ان کی اپنی ذہنی حالت ایسی گھٹیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ناجائز فائدہ اٹھانے اٹھاتے ہیں ان سے بائیسیت انسان کی مادام آپ نے دکھ اور سکھ دونوں طرح کی فصلیں کاٹی ہیں آپ دکھ زیادہ کرتے ہیں آپ ویسے ہمیشہ ہستی رہی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی رنج ملے تو کیسے بیلنس کرتی ہیں اللہ نہ کرے شکر ہے خدا کا میں اپنے اللہ کو بہت قریب محسوس کرتی ہوں اور اس کی اتنی کرم نوازی ہے مجھ پر کہ میں ہی سوچتی ہوں میں اس لائق نہیں تھی جتنا اس کا مجھ پر رحم ہے کرم ہے اس نے اتنا نوازا ہے مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ میں بے حد خوش نصیب ہوں سب سے بڑی بات دیکھیے مجھے اللہ نے بچے دیے اور اللہ ان کی زندگی کرے اور ان کی خوشیاں دکھائیں میرے بچے بڑے نیک ہیں میرے قابو میں ہیں میری عزت کرتے ہیں یہی سب سے بڑی دولت ہاں، ہے اور کیا ہوتا ہے اور اللہ نے سب کچھ دیا عزت دی نام دیا یہ تو اور بات ہے نا حاسد جلیں تو اس کا میں اپنے دل پہ اثر نہیں لیتی جی۔ میں سمجھتی ہوں کہ برے کو کون برا کہے گا جی ہاں۔ آپ اچھی ہیں تو کوئی برا کہے گا نا بہت بڑی یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے بڑی بات کی آپ تو اپنے پھر وہی بات آتی ہے میرے ضمیر کی ملامت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ میں ایسی نہیں ہوں جو میرے حاصل کہتے ہیں میں وہی ہوں جو میں ہوں اور جس پر میرے ضمیر نے مجھے ہمیشہ مطمئن رکھا میں اپنے اللہ یہ مہربانی سے کسی سے شرمندہ نہیں میڈم ایک غزل میں اور سنوانا چاہ رہی ہوں آپ کی جانب سے دیار دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا ہاں۔ ملا نہیں تو کیا ہوا شکل تو دکھا گیا آپ کو پسند ہے یہ ہاں جی مجھے پسند ہے اجازت ہے سنواؤں جی جی ضرور میڈم آپ کی صاحبزادیاں ماشاءاللہ حسن تو اللہ نے بے پناہ دیا ہے انہیں گلا دیا کچھ یہ میری جو ابھی بچی آج میں بہت خوش ہوں جس کا ذکر کیا جی، جی۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا آج میری یہ بچی سینئر کیمریج میں فسٹ آئی ہے نا آج اس کا آیا <laughs> میں بڑی خوش ہوں اور آپ پوچھ رہی تھی کہ آج آپ بہت خوش ہیں ہاں۔ یہی جو گئی ہیں جی، اس کو بہت شوق ہے بے پناہ گانے کا شوق ہے اس کی آواز بھی اچھی ہے مگر جیسا کہ آج تک انہیں وقت نہیں ملا اور وہ مری میں کانوینٹ مری میں تینوں میری بیٹیاں پڑھتی تھیں جی، جی۔ پچھلی نے بڑی نے پچھلے سال کیا سینئر کیمبرج اور اس سے چھوٹی نے اب کیا لہٰذا یہ جو سب سے چھوٹی ہیں جو آپ سے میرے راز بتا رہی تھی <laughs> کہ میں ہلدی مرچ ملتی ہوں رات کو منہ پہ <laughs> آپ نے کہا ہلدی بلتی ہے دونوں نے نمک مرچ بھی ساتھ ملا دی <laughs> کیونکہ یہ میرے ساتھ سوتی ہیں لہٰذا انہیں میرے سب راز کا پتہ ہے کہ میں ہلدی مرچ رات کو لگا کے سو وہ خود بھی حیران ہوتی ہیں کہتی ممی سب تو کہتے ہیں کہ آپ اتنی خوبصورت لگتی ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں پہ ماما تو دھو یا کری اکثر یقین کیجئے میں سو رہی ہوتی ہوں تو میری بچیاں کلینزنگ کریم لگا کے میرا منہ صاف کرتی ہیں کہ اسکن نہ خراب ہو اگر ہاں۔ اللہ کا کرم ہے میرے شروع سے ہی ٹھیک ہے کچھ ساری دیا قدرت کی طرف سے آپ کو جی۔ <laughs> میڈم رنگ آپ کی پسند کا میرے پسند کے سب ہلکے رنگ پسند ہے مجھے گرے رنگ مجھے جیسا پہنے ہوئے لائٹ گرے کہہ لیجیے ہلکا گلابی ہلکا یہ جو لیمن کہنا چاہیے جو میرے لاسٹ پروگرام میں میں نے لاسٹ میں پہنا ہلکا گلابی بھی مجھے پسند ہے یا بالکل پہننا ہو تو سیاہ مجھے پسند ہے وائٹ لوگ کہتے ہیں مجھے سوٹ کرتا ہے مجھے بھی پسند ہے بس مگر میں زیادہ نہیں پہنتی کہ میں بری نہ لگوں کیونکہ سفید بہت خوبصورت لوگوں کو پہننا چاہیے آپ تو اتنی خوبصورت ہیں کہ میرے پاس تو لفظ ہی نہیں کہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں آپ کی نظروں کا میڈم نام کی شخصیت پہ بہت اثرات ہوتے ہیں نور جہاں آپ کا نام تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی شخصیت پہ بہت سوٹ کیا ہے آپ کا کچھ پلیو ہے اس پہ ہاں سنا ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے مگر میں تو سمجھتی ہوں پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنے خدا کے ہاتھ میں سب کچھ نام کو حسین بنانا قسمت کو حسین بنا دینا سب اسی کا کام ہے آپ نے اپنی زندگی دوسروں کی خاطر زیادہ گزاری ہے کبھی یہ احساس ہوا آپ کو میں اسی میں خوش ہوں میں سمجھتی ہوں انسان کو کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اپنے لیے گزارے صرف اپنے سے ہی میں مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے ہوں لوگوں کے لیے جینا اب تو ڈے دن بدن کہہ لیجئے کہ میرا اتنا جی چاہتا ہے میں جو بھی کچھ کروں لوگوں کے لیے کروں سارا دن صبح سے شام تک یقین کریں شبینہ اب تو اور بھی زندگی میری اس طرف ہو گئی ہے کہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ کس کے لیے کیا کروں پرائے لوگوں کے لیے بھی سوچتی رہتی ہوں اور کر گزرتی ہوں یہی پلان بناتی رہتی ہوں ابھی جب ہم پرسوں آئے تھے دوپہر کو آپ کے یہاں تو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تھی آپ کے گیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھیں تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس لیے آئیں تو انہوں نے کہا جی میڈم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری بیٹی کے لیے جہیز دیں گی تو کچھ پیسہ دیں گی تو وہ جہاں جی سے اندازہ ہوا آپ کی محبت کا کہ آپ نہ صرف اپنے فن سے لوگوں کو پیار دے رہی ہیں بلکہ اس طرح سے بھی مدم کھانا خود پکاتی ہیں آپ مجھے بہت شوق ہے پکانے کا اور کھلانے کا صرف پکانے کھانے کا نہیں اچھا۔ میں تو یہ چاہتی ہوں جب لوگ کھائیں میری ٹیبل پہ میرے بچے کھائیں ان لوگوں کی بھی عادتیں کچھ بگڑ گئی میرے بچوں کی کہ میرے ہاتھ کا پسند کرتی ہیں تو میں ان کے لیے ضرور ایک وقت پکاتی ہوں صبح سے خانسامہ بھی پھر مطلب ہے ٹھیک رہتا نا سر پہ نہیں چڑھتے یہ لوگ جی۔ اور اگر انہیں پہ رہ جائیں تو پھر یہ آئے دن دھمکاتے ہیں کہ لیجیے جی ہم جا رہے ہیں جی ہاں۔ تو میں کہتی ہوں نہیں خود ہی کام کرنا جی کھانا میں بہت اچھا بناتی ہوں اچھا، کبھی موقع ہوا اور میرے دوست بہن بھائی بیٹھ کے کھائیں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں میڈم آپ ایک اکیڈمی بھی تو موسیقی قائم کر رہی ہیں اس میں آپ خود سکھائیں گی جی اس کے لیے مجھے کچھ وقت پتہ مل نہیں رہا خاص کر ان سوا تین مہینوں میں تو بالکل بھی وقت نہیں ملا چھ مہینے سے میں ٹی وی کے پروگراموں میں تھی میں چاہتی ہوں اکیڈمی اس لیے نہیں بنانا چاہتی کہ مجھے کچھ آتا ہے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی مجھے جو بھی کچھ آتا ہے وہ میں بتاؤں لوگوں کو اور وہ استاد لوگ جو اپنے گھروں میں اس وقت ان کے پاس فن کا ایک دریا ہے سمندر ہے مگر کوئی فیض یاب نہیں ہو رہا وہ لوگ بیچارے غریب ہیں اور کیا پتہ راتوں کو بھوکے سو جاتے ہیں مگر ایک تو فن بھی ہمارا رہ گیا اور دوسرے وہ لوگ بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے کہ ان کے روزی لگ جائے گی اور ہمارے جو لوگ ہیں بچے بچیاں ہیں وہ فیضیاب ہوں گے علم سے جی۔ جو ان تک صحیح علم پہنچے گا یہ اچھا آپ نے بہت اقدام کیا ہے آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہزاروں لوگوں کی آئیڈیل شخصیت ہے آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت ہے <laughs> آئیڈیل سے کیا براد میں سمجھی نہیں آپ کیا مراد ہے آپ ہزاروں لوگوں کی پسندیدہ شخصیت آپ ہیں <laughs> آپ کی پسندیدہ شخصیت آپ اس وقت یا بچپن میں بچپن میں بھی بتائیے اور ابھی ہاں بچپن میں تو میں نے ٹی وی پہ بھی کہا تھا کہ آئیڈیل تھی میری نے اور ابھی بھی وہ ہیں میں انہیں بہت پیار کرتی ہوں اللہ انہیں زندگی دے مختار بی بی ہیں بی بی مختار جی، جی۔ بیگم آغا حشر تھیں وہ اور اللہ انہیں زندگی دے ابھی وہ کراچی میں رہتی ہیں جی ہاں۔ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں بہت پیار کرتی ہوں اور انہوں نے شروع سے ہی مجھے اپنی بچیوں کی طرح سمجھا ہے میں چھوٹی سی تھی جب وہ گاتی تھی اسٹیج پہ تو میں کہا کرتی تھی اور بڑی پیاری لگتی تھیں سفید ساری پہن کے زرق برق تو میں بیٹھی بھی سوچا کرتی تھی کہ میں اتنی بڑی ہو کر میں بھی ایسی ساڑی پہن کے گایا کروں گی <laughs> وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتی تھی میں ویسی بن جاؤں تو میں محسوس کرتی ہوں جب میں ٹی وی پہ آتی ہوں تو یقین جانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا خواب پورا ہوا یعنی کہہ لیں کہ آپ نے خواب دیکھا تھا مجھے لگتا ہے ہاں۔ کہ میں وہ خواب واقعی پورا ہوا اور اسی انداز سے میں گاتی ہوں اور وہ میرے سب کانشیس میں ہے میں جان کے نہیں ویسے کرتی ہاں۔ مگر کیا کہنا چاہیے سب کانشیس یعنی دانستہ نہیں فالو نہیں کرتی بلکہ مگر غیر شعوری طور پہ میرے ذہن میں وہ بسی ہوئی اور ویسا ہوتا ہے مجھ سے آپ جتنی حساس آرٹسٹ ہیں اسی اعتبار سے پوچھ رہی ہوں کہ موسم آپ کو کیسا اچھا لگتا ہے موسم تو دیکھیے یہ ضروری تو نہیں کہ بہت سردی ہو تو اچھا ہو یا بہت کڑکڑاتی گرمی ہو تو اچھا ہے موسم تو وہی اچھا ہے جب اللہ کی رحمت ہو اور آپ پہ خوشیاں اس کی طرف سے نازل ہوں میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا موسم کوئی نہیں اب ایسے آپ بڑی رنجیدہ اور غمگین ہوں اور بارش ہو رہی ہو اور آپ رو رہی ہوں فائدہ <laughs> کیا ہو اس موسم کا کہا جائے گا جی بڑا رومانٹک موسم ہے مگر میں سمجھتی ہوں بڑا ہی منحوس موسم ہوگا اور اس سے بہتر موسم کوئی نہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو ہاں۔ اور چاہے وہ سردی ہو گرمی ہو خوشیاں ہوں کبھی تنہا بیٹھی ہوتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں میں آپ حیران ہوں گی میں تنہا رہتی نہیں ہاں وہ میں نے دیکھا بھی ماشاء اللہ ہو گیا ماشاء اللہ بچے بھی رہتے ہیں مشکل سے تین بجے تو مجھے سونا ملتا ہے کیونکہ میری بیٹی ہما جی جیسے آپ کو معلوم ہے جی، جی۔ کہ ماشاء اللہ جو بھی گھر ہے اللہ کا کرم ہے اسی کا دیا ہوا ہے میں بچی کو بچی میری ہمان رہتی ہیں یا ان کو میں خود لے آئی ہوں ہارون میاں کو اپنے پاس کیونکہ تنہا تھی اور اتنا بڑا گھر تھا چھوٹی تین بیٹیاں وہاں پڑھتی تھیں لہٰذا انہیں میں ساتھ رکھتی ہوں تو وہ لوگ تین بجے جب تک رات کو ماشاءاللہ نمازی ہیں اور گزار ہیں تو وہ لوگ تو رات کو تین بجے مجھے یہاں سے اٹھ جانے دیتے ہیں یقین جانے نہیں ممی جانا نہیں ہے تو کوئی بچیاں بھی بس اسی طرح رونق پہ بیٹھی رہتی ہوں سو جاتی صبح صبح اٹھ کے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں وہیں سے فراغت نہیں ہوتی شبینہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا نہ جی نہ میں سمجھتی ہوں کیا سوچنا سوچ اتنی ہے کام اتنے ہیں کیا سوچنا ہے اچھی اچھی باتیں سوچنی چاہیے گانے کا سوچنا چاہیے ریکارڈنگ کا سوچتی ہوں گھر کے کام کاج سوچتی ہوں سوچتی ہوں پھر گھر کے کھانے کا سوچتی ہوں بچوں کو بچیوں کو لانا ہے اسکول سے سات بجے اس بیوی کو چھوڑ کے آتی ہوں جو ابھی چلی گئی ہیں اچھا، ان کو اچھا۔ اسکول چھوڑ کے آتی ہوں خود ہی جاتی بتائیے تین بجے سونا سات بجے جانا نماز بھی پڑھتی ہوں صبح پھر میں پھر دو دو گھنٹے سو جاتی ہوں اس کے بعد اٹھ کے کھانا پکاتی ہوں باقی یہ تو کم لوگوں کو معلوم <laughs> ہوگا کہ میڈم اس طرح سے اگر ریکارڈنگ پہ نہ ہو دن کو جانا تو ہاں۔ ڈیڑھ بجے اپنی دونوں بچیوں کو لاتی بھی تینوں اچھا۔ بچیوں کو کالج سے اور اس کے بعد پھر ریکارڈنگ پر چلی جاتی ہیں اگر چار بجے ریکارڈنگ ہو اگر صبح ریکارڈنگ ہو تو پھر کہہ دیتی ہوں ان کے ابو کو وہ لے آتی میڈم اس وقت جو فلم انڈسٹری پہ ایک فضا ہے یہ کیوں ہے ایسا اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے محسوس کی کہ یہ تعطل کیوں آیا ہے کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں اس شیڈ میں نہ لے جائیے گورنمنٹ کی شیڈ میں نہ لے جائے نہیں گورنمنٹ کا تو اس میں قصور بھی نہیں ہے گورنمنٹ ہاں، کی طرف نہیں آپ نے گورنمنٹ کا تو اس میں کچھ بھی ہاں، نہیں لیکن گورنمنٹ نے جہاں تک جیسے کوئی بچہ بڑا شریر ہو شرارتیں کرے اس کو ماں مارتی ہے ہاں۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے تو صرف یہی کیا ہے ہمارے یہاں کچھ پکچریں ایسی بننے لگ گئی تھی جیسے کہ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہن بھائی نہیں دیکھ سکتے کٹھے بیٹھ کے جی جی ایسا تھا بالکل بالکل جیسے آپ بھی فرما رہی ہیں کہ باپ بیٹی اکٹھے نہیں دیکھ سکتے جی۔ بہن بھائی نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے پکچریں اور بھی آتی ہیں کچھ سبق آموز پکچریں ہوں نا جی۔ جو ہماری جنریشن کے لیے آئندہ کے لیے سبق ہوں چند ایک فلمیں میں نے پچھلے دنوں دیکھی مجھے بہت پسند آئی اس میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو اگر وہ منہ زور ہوتی ہیں باہر چلی جاتی ہیں اور ڈسکو میں ڈانس بھی دکھایا ہے ہاں، ہاں۔ اس کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں لڑکی کے ہاں۔ حالانکہ وہ دیکھیے ڈانس ایسا تھا جس سے ہم فوش کہہ سکیں جی مگر اس سے لڑکیاں یہ سبق لیتی ہیں کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے کہے بغیر یا آوارہ ہو کر باہر چلی جائے گی اس کا اس طرح حال ہوگا تو لڑکی سہم جائے گی جی تو اس طرح لوگ ایجوکیشن دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹے اس طرح نہیں کرنا تو یہ سلسلہ یوں بھی ہو سکتا ہے تو اب کوئی نہیں اب اچھا وقت آیا ہے اور بڑی سنبھل کے پکچریں بنیں گی بہت خوبصورت بنیں گی کچھ عرصے کے لیے ہے یہ ہاں نہیں اب ٹھیک ہو گیا جو بھی اور گانے وغیرہ کیا گانے وغیرہ پھر شروع ہو گئے میں آج ریکارڈنگ کر کے آئی ہوں آج آپ نے کس فلم کا بھیا فلم کا نام یاد نہیں مگر بخشی وزیر نے اے ایم اسٹوڈیو میں میں نے گانا ریکارڈ کرا جی، یہ جی۔ پنجابی پکچر ہے سرور سرور پروڈیوسر ہیں ڈائریکٹر ہیں مجھے نام نہیں یاد اس کا میڈم پنجابی پنجابی پنجابی گل آ گئی کو دو چار ذرا میں میں میں پہلے حیران ہاں کہ تسی اچھی بس بس بس بول رہی ہاں بھی تے تے تے اچھا ایتھے ہی جی۔ ہاں جی جی قصور دی ماجے دی جٹی کہہ لو بچپن تو کہ مجھا دیا تارا ہاں۔ لے کے بچے پلتے ماپے ماں پیو نے پا دا مکھن دا جدو مسی روٹی چھوٹے تھلے نوری لوک کے کھا گے کہ گی پیڑا واڈا پھر میں لک کے روز کھانا لوکی نے تیری شکل کیوں لگ دی ایک ماں پیو دا کھوایا پیا تیسرے اپنے ضمیر دیاں دعاواں بڑی گل ہے انہاں دے بعد انسان دے منہ تے اللہ کول میں معافی منگنی ہے کس طرح انسان دی شکل خراب ہو سکدی ٹھیک ہے نا بالکل تو یہاں نہ کوئی التما کی کریم چلتی ہے نہ کوئی میک اپ چلتا ہے جب تک آپ کے ضمیر میں سے آپ کے لیے دعائیں نہ ہوں واہ واہ اور لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں آپ بچے کی بات مادم یہ ابھی آپ کے صاحبزادے داماد صاحب آپ کے آئے تھے یہاں ہارون صاحب ہرون ہارون رشید جی تو کچھ ان کے بارے میں کچھ آپ کی بیٹی ہما کے بارے میں انہیں گانے کا بہت شوق ہے ماشاء اللہ ہارون کی آواز بہت خوبصورت آواز ہے اور گانے کے عاشق ہیں یہ تو جولر ہے نا جی جی ہاں یہ فلم میں بھی کام کر چکے عقیل جی جی تو میں میں نے کہا میاں جب شادی ہوئی ہما کی تو میں نے کہا یہ کام چھوڑ دو ہاں۔ تو وہ اتنا مجھے میری ذات کو اتنا پیار کرتے ہیں کہتے ماں جن میں چھوڑ دوں گا چھوڑ دیا ہاں۔ اب کیا کر رہے ہیں جولر ہیں ان کی اچھا۔ دکان ہے بہت بڑی اچھا اچھا تو آپ سکھاتی ہیں کچھ گانا وانا ان کو انہیں فرصت کہاں دیکھیے اب اس وقت آئے آپ یہ دیکھیں ابھی پونے گیارہ ہو رہے ہیں جی، جی۔ اور وہ دکان بند کرتے ہیں نو ساڑھے نو پھر وہ ٹینس کھیلتے ہیں ہاں۔ اور اس وقت گھر آتے ہیں اچھا اچھا اور ہما ہما خیر سے گھر سنبھالتی ہیں جیسا کہ ان کے ماشاء اللہ چار بچے ہیں اور چاروں جیسے میں نے کہا جی جی کیونکہ وہ لو بلڈ پریشر اسے رہتا ہے تو وہ نہیں اس کو ہے چاروں بیٹی اچھا، اچھا، اچھا، تو وہ سال سال پہ ہوئے اور اب میں نے بند کر دی اور دوسری بیٹیوں کی گھریلو ہے بچیاں آپ کی دیکھا ان کا دیکھنے سے لگتا ہے نہیں تو بہت گھریلو ہے تو ماشاءاللہ جو انہیں ملتا ہے یہ کہتے ہیں وہ سارا دن گھر میں لگی رہتی ہیں ہاں۔ پورا گھر صاف کرانا وہ بھی دو ٹائم اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہے اپنے میاں کے لیے گو خان سامے ہیں ہیں دو ایک انگلش کھانا بناتا ہے پاکستانی ہاں۔ ان کے تو بہت نوکر ہیں دونوں یہ تو میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں ہاں۔ کہ اتنا زیادہ گھر کو لک آفٹر میں بھی نہیں کر سکتی جس کا کام ہی ہر وقت یہ ہے کہ گھر میں کام کرنا اب ارادے آپ کے کیا ہیں مادام کچھ اور نئی چیز آپ نے سوچی ہوئی ہے ذہن میں زندگی کو نیا رخ کوئی نیا موڑ کو فن کی طرف کچھ کو نیا پن لانا چاہتی ہیں آپ بس میری زندگی میں تو یہی ایم ہے کہ میں فن کی خدمت کروں اور مخلوق کی جو بھی مجھ سے ہو سکے گا گانے کے لیے اور خدمت کے لیے میں زندہ ہوں یہ بچی آپ کی چھوٹی ہے جن کا آپ نے بتایا کچھ گلا ٹھیک ٹھاک ہے اگر انہوں نے بڑے ہو کے چاہا کہ وہ گائیں تو آپ اجازت دیں گی ہاں میری طرف سے اجازت ہے میں تو سمجھتی ہوں گانا ایک نعمت ہے اللہ کی اگر یہ بچے گانا چاہیں تو میری طرف سے کوئی انکار نہیں مگر شبینہ زبردستی گانا گوایا نہیں جا سکتا جی ہاں، مگر اسے بے پناہ شوق ہے اور میں نے کہا ہے کہ اگر ان کا جی چاہے وہ گانا چاہیں تو اپنے ابو سے اجازت لیں اور گا لیں مجھے کوئی انکار نہیں اچھا۔ اس وقت جو ہمارے ملک میں گا رہے ہیں آپ کے بعد لوگ مہدی صاحب کے بعد بھی نئے لوگوں کا میں نام لے رہی ہوں خاص طور سے جس میں مہناز ہیں غلام عباس ہے نیر ہے یہ لوگ آپ انہیں سنتی ہوں گی کچھ آپ کی رائے کے یہ مطلب کیسے ہیں یہ لوگ شبینہ اگر یہ لوگ سیریسلی محنت کریں گے جن کا آپ نے نام لیا ہے تو یہ لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے اگر ان لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں اور ہمیں اب ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ جی اگر یہ محنت کرتے رہے اور اپنے آپ کو مکمل انہوں نے مکمل نہ سمجھا اور اپنے آپ میں تلاش کرتے رہے کہ یہ خامی ہے کسی کے بتانے سے بھی نہیں آتا خود بھی تو تلاش جاری رکھنی چاہیے جب مثال کے طور پہ میں تو آپ کو اپنا ہی تجربہ بتا سکتی ہوں جی۔ کہ میں نے دیکھیے کتنا گایا ہے زندگی بھر گایا اور جب گانا میں سنتی ہوں اپنا تو میں ایک سبق کے طور پہ سنتی ہوں جیسے میں سبق لے رہی ہوں جی، جی۔ میں محسوس کرتی ہوں یہ تان میں نے کہی ٹھیک نہیں کہی یہ اچھی کہی ہے یہ لگاؤ اچھا ہے اور دیکھیے یہ گانا جو ہے تین چیزوں پہ جی۔ ہے ہمارے میں ہم لوگوں کو جب گانا سکھایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں دکھیا سیکھیا اور پرکھیا ایک دیکھا جاتا ہے سیکھا جاتا ہے اس کو پرکھا جاتا ہے پرکھنا یہی کہ میں گاؤں اور اس کو پرکھوں کہ میں کیا کر رہی ہوں دیکھا جاتا ہے کہ میں آپ کو سن رہی ہوں آپ گا رہی ہیں کس انداز سے گا رہی ہوں وہ بھی ایک سیکھنا ہے اور سیکھنا تو سیکھنا ہی ہے جی ہاں۔ اور جب ہم یہ ہمیں جی اب اب جی، ہم تو <clears throat> ملکہ ترنم ہو گئے تو ملکہ ترنم بنے ہوئے تو آج مجھے پینتیس برس ہو گئے تو میں چھوڑ چکی ہوتی جی ہاں۔ مگر میں اس لقب سے اس لقب سے میں مطمئن نہیں ہوں میرا میرا دل جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں گاتی میں اسی تلاش میں رہتی ہوں کہ میں اس سے اچھا گاؤں اسی طرح یہ لوگ اگر کرتے رہے تو ضرور اچھے ہو جائیں گے مادم کچھ اب اتنی باتیں کرنے کے بعد آپ کا جیسا موڈ سازگار ہوا ہے کہ ایک لائن ذرا سی آپ گنگنا دیں <laughs> میں کیا گنگنا کوئی چیز آپ کیا یہ آپ کی غزل جو ہے دیار دل کی راہ میں چراغ سے جلاغ یہ صرف ایک شہر آپ میرے استدا پہ گا دیں ضرور یہی غزل گائی جائے جو آپ کی پسند ہو وہ گا دیں نہ بار بار اس کو کیوں کہہ رہے یہ مجھے ذاتی طور پر پسند تھی اس کی ہاں؟ میں نے کہا آپ نے گائی بھی لگتا ہے ہاں، میں بھی ایک سوال آپ سے کر جی، سکتی ضرور ضرور لگتا ہے آپ کا دل بھی چوٹ کھایا ہوا ہے اب اس سوال کو کاٹیے گا نہیں ہاں؟ کہ دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکلی شکل تو دکھا گیا آپ کو کوئی شکل دکھا گیا میں آپ لگتا ہے میں نے بھی آپ کی دکھتی رگ پکڑ لی سوال کا جواب دے دوں میڈم آپ کو <laughs> میری اس نغمے سے وابستگی یا دکھتی رگ جو ہے وہ ناصر کاظمی ہیں ہاں۔ جن کی شاعری واقعی دل دکھاتی ہے ہاں یہ تو آپ نے بالکل سچ کہا یہ میں بھی محسوس کرتی ہوں ایک میں نے اور ہاں ٹی وی جی۔ پہ ان کی نظر گائی تھی ناصر صاحب کی کیا بات جی ہاں جی چھوٹی بہروں کی خوبصورت ہاں، بہت خوبصورت میں نے ان کی ایک اور غزل گائی یاد آیا جی ہاں۔ اب وہ بھی آپ نے نہیں شاید سنی جی, جی، میں نے کچھ ہاں، یاد نہیں وہ تیری یاد تھی اب یاد آئے دل دھڑکنے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا جی، آپ نے سنی ہے ٹی وی ہاں، پہ نا انہی کی تو مجھے یہ مجھے خود ان کا کلام بہت پسند ہے بس یہ ایک شعر آپ ہمارے لیے ذرا سا کوئی سا بھی جو آپ چاہیں پتہ میرا گلا ٹھیک نہیں میں وہ دیکھ لیں ویسے پتہ میں میڈم ہم آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں بہت میرے پاس لفظ نہیں ہے میڈم کہ میں ان لفظوں میں شکریہ ادا کروں آپ کا کہ آپ نے اتنی عزت دی ہمیں ہمارے پروگرام کی زینت بڑھائی آپ تشریف لائیں آپ کا بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا شکریہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا کہ میں اپنے پیارے سامعین سے بات کروں اور ان لوگوں کو اپنے جذبات سے آگاہ کروں اور مجھے امید ہے انہوں نے جیسے میرے پروگرام پسند کیے میرا سلام میرا پیار بھرا پیغام ان تک پہنچایا آپ نے میں آپ کی بھی ممنون ہوں اور ان لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اللہ انہیں بھی خوشیاں دے اور ان کی توفیل مجھے بھی آداب خدا حافظ مادام